حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد خلیفہ بنے اور بعض عرب کافر بن گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو بکر آپ لوگوں سے کیسے لڑائی کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں جس شخص نے کلیمہ کوئی حق بنتا ہو اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ہر اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا زکوٰۃ مال کا حق ہے اللہ کی غزم اگر وہ مجھے بکری کا ایک بچہ بھی دینے سے انکار کریں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس وجہ سے ان سے لڑائی کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ لڑائی کے لیے کھول دیا ہے نیز مجھے یقین ہو گیا کہ یہی بات برحق ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو اٹھتر